اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی اور اسمان سے پان اتارتا ہے تو اس سزمز کو زندہ کرتا ہے اس کے میرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے